إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من من شرور أنفسنا ومن ومن سيئات أعمالنا يهده الله الله الله فلا فلا مضل له له له يضلل هادي وأشهد وأشهد أن أن لا لا إله إلا إلا وحده شريك محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون یا بند کر دیں بھائی کتنا دیر تک بچ رہا رہا ہے ہے ڈسٹرب کر وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الله الله الذي تساءلون به كان عليكم رقيبا يا الذين اتقوا وقولوا قولا سديدا لكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله الله الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب وخير الهدي هدي محمد صلى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة بدعة وكل وكل ضلالة ضلالة في النار فأعوذ بالله رسطن من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإمن أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته وقال في موضع آخر إن مثل عيسى كمثل آدم خلقه من تراب ثم قاله كن فيكون ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین ہی کے لائق و ذبح ہے جو تنہا اور اکیلا اس پوری کائنات کا خالق و مالک ہے جس نے ہماری رہنمائی کے لیے نبی آخری زماں جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے رسول بنا کر کے مبوض فرمایا معزز بھائیوں آج اس وقت پوری دنیا میں جو کرسچین ہیں نصارہ ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے کرسمس منا رہے ہیں خوشیوں کا اظہار کر رہے ہیں پروگرام کر رہے ہیں اور اس مناسبت سے تحفے تحائف اور پروگرام ہدیہ اور پروگرام کرنا یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے جہاں تک عیسیٰ علیہ السلام کا کی بات ہے تو عیسیٰ علیہ السلاۃ و اللہ کے نبی اور رسول تھے اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں ایک لاکھ چوبیس ہزار امبی اور رسول بھیجے انہیں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے یہ بنو اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے ہمارے نبی کے درمیان اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی دوسرا نبی نہیں آیا اور دونوں کے درمیان تقریباً چھ سو سال کا فاصلہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بغیر باپ کے پیدا کیا لفظ کن سے پیدا کیا اور بچپن ہی میں اللہ رب العالمین نے انہیں بات کرنے کی گفتگو کرنے کی قوت عطا فرمائی اللہ نے انہیں انجیل سے نوازا انجیل کتاب عطا فرمائی بہت سارے معجزات اللہ رب العالمین کو عطا کیے جو قرآن کے اندر اور اس طریقے سے حدیثوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت سنائی اور بتایا کہ ہمارے بعد ایک نبی آئیں گے رسول آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا جیسا کہ سورہ صف میں اللہ رب نے فرمایا وہ مبشرم بے رسول نے عتی ممباد اسم احمد ان کا نام احمد ہوگا کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دو نام تھا ایک محمد جو ان کے دادا نے رکھا تھا اور ایک احمد جو ان کی والدہ نے رکھا تھا تو احمد بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمارے نبی کی نبوت کی رسالت کی پیشین گوئی فرمائی بشارت سنائی خوشخبری سنائی کہ ایک نبی آنے والے ہیں تو اس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے اور ان کا دین وہی تھا جو تمام انبیاء کا دین تھا دین اسلام دین توحید اللہ نے جتنے انبیاء دنیا کے اندر بھیجے ہیں سب کا دین ایک تھا دین اسلام دین توحید سب نے توحید کی دعوت دی لوگوں کو شرک سے لڑایا اور ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی ایک اللہ کی بات کرنے کی دعوت دی اللہ کو چھوڑ کر جن کی بھی بات کی جاتی ہے جو شرک کیا جاتا ہے ان تمام چیزوں سے سارے نبیوں نے سارے رسولوں نے اپنی اپنی امتوں کو ڈرایا اور اس سے روکا اللہ رب العالمین نے ان کو زندہ بھی اٹھا لیا آسمان پر اس وقت موجود ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر دوسرے آسمان پہ ان سے ملاقات کی تھی یہی علیہ السلام کے ساتھ وہ تھے جیسا کہ حدیثوں کے اندر مذکور ہے ان کو نہ قتل کیا گیا نہ ان کو سولی دی گئی نہ پھانسی چڑھائی گئی بلکہ ان کے ایک ہم شکل کسی شخص کو لوگوں نے پھانسی دے دی یہودیوں نے اور اس طریقے سے یہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئی ہے نہ ان کو پھانسی دی پائی ہوئی ان کو اللہ رب اللہ ان کو انسان ان کو زندہ آسمان کو اٹھا لیا ہے قیامت سے پہلے دنیا کے اندر وہ آئیں گے قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئیں گے اور وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے اللہ رب الم السّہ فلا تم ترون نبی ہا وبنی ہزا صلاحت مستحقیم حضط علیہ السلام کا دوبارہ دنیا کے اندر آنا ان کا نزول کیا ہے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے فلاں تم ترون نہ ہا قیامت کے بارے میں شک نہ کرو وہ طب میری اتباع کرو میری پیروی کرو ہاد شرات المستقیم یہی سیدھا راستہ ہے قیامت کے دن قیامت سے پہلے وہ دنیا کے اندر آئیں گے اور جو شریعت اللہ رب العالمین نے نبی جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی تھی اس کے مطابق وہ فیصلے کریں گے ان کی جو شریعت تھی وہ ختم ہو گئی ہمارے نبی کے آنے سے لہذا وہ اپنی شریعت پر عمل نہیں کریں گے ہمارے نبی کی شریعت اور ہمارے نبی کی تعلیمات اور احکامات کے مطابق دنیا کے اندر وہ زندگی گزاریں گے اپنی شریعت کے مطابق عمل نہیں کریں گے کیونکہ کسی بھی نبی کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر وہ اللہ کے رسول کا زمانہ پائے تو اللہ کے رسول کو چھوڑ کر کے کسی اور کی اتباع اور پیروی کرے ہمارے نبی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تو رات دیکھی آپ ناراض ہو گئے غصہ ہو گئے اور کہا تم لوگ کیوں حیران ہو رہے ہو پریشان ہو رہے ہو اگر موسا علیہ السلام بھی زندہ ہو جائیں تو ان کو بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی اور چارہ حاصل نہیں ہوگا ان کو بھی میری اتباع اور پیروی کرنی پڑے گی موسا علیہ السلام جنہیں اللہ نے تورات فرمائی العظم رسولوں میں سے تھے موسا علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام بھی پانچ رسول ایسے جن کو العظم کہا جاتا ہے انہیں میں موسا علیہ السلام ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں علیہ السلام حسط ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانچ العظم رسول کہا جاتا ہے جو تمام نبیوں رسولوں میں سب سے افضل ہیں اور ان پانچوں میں جو سب سے افضل ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سب کے سردار اور سب کے پیشوا سب کے رہبر سب کے امام سب کے جو ہے سعود والآخرین جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ السلام ہیں پھر موسا علیہ السلام ہیں پھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں پھر نور علیہ السلام تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی العزم رسولوں میں سے ایک تھے موسیٰ علیہ السلام بھی العزم رسولوں میں سے ایک تھے ہمارے بھی نے فرمایا کہ اگر موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو جائیں اور میری شریعت کو چھوڑ کر کے تم لوگ اگر ان کی تباہ کر لو یا ان کو بھی میری شریعت کی تباہ کیے بغیر یا میری پیروی کیے بغیر ان کو بھی نجات حاصل نہیں ہوگی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی دجال کو قطر کریں گے انہیں کے زمانے میں دجال آئے گا اور دجال کو عیسیٰ علیہ السلام قطر کریں گے اور اس کے بعد چالیس سال تک عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر رہیں گے اور دنیا کے اندر چالیس سال رہنے کے بعد ان کی طبعی موت ہوگی ان کی جنازے کی نماز پڑھی جائے گی پھر ان کو دفن کر دیا جائے گا جیش اور انبیاء کرام آئے ان کی موت ہوئی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی موت ہوگی اللہ اربان کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام انسانوں میں سے جتنے بھی نبی رسول آئے سب کو اللہ نے انسانوں میں سے بھیجا کوئی انسان کے علاوہ کوئی دوسری مخلوق نہیں تھا نبی و رسول اللہ اربان خلق نہ ہم نے اسی مٹی سے تم کو پیدا کہ وہ فی ہاں اور اسی مٹی سے تم کو ہم دوبارہ لوٹائیں گے وہ منہانخر کم تارتم اخرا اور پھر اس کے بعد تم کو اسی مٹی سے ہم نکالیں گے لہذا عیسیٰ علیہ السلام وہ بھی انسان تھے بغیر باپ کے اللہ نے پیدا کیا ان کو اللہ کا جو ہے بغیر باپ کو ان کو پیدا کیا اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے اللہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ویسی ہے جیسے حضرت آدم کی ہے ہست آدم کو اللہ رب العالمین سے پیدا کیا اور کہا کہ ہو جا حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے تو حضرت آدم کو بغیر ماں باپ کے اللہ نے پیدا کیا مٹی سے پیدا کیا وہ زیادہ تعجب والی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تو والدہ تھی باپ نہیں تھے لہذا اللہ رب العالمین فرمائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی جیسے آدم علیہ السلام کی آدم کو اللہ رب العالمین مٹی سے پیدا کیا نہ ان کے باپ نہ ان کی ماں مٹی سے اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا پھر ساری انسانیت کو اسی مٹی سے یا ہنستے آدم علیہ السلام کی نسل سے اللہ ابراہم نے سب کو پیدا کیا تو بغیر باپ کے اللہ ابراہم نے ہستے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا ان کی والدہ طاہرہ تھی عفیفہ تھی پاک دامن تھی صدیقہ تھی اللہ نے ام صدیقہ ان کی ماں کاتِ صدیقہ تھیں ہستے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہستے مریم علیہ السلام تو دنیا کے اندر ہستے عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے آسمان پر موجود ہیں وہ اور یہ بنیادی عقیدہ ہے اگر کسی آدمی کی عقیدہ نہیں ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قتل کر دیے گئے پھانسی دے دی گئی ان کو تو کیا ہے وہ وہ کفر کرتا وہ کافر ہو گیا گویا کی اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اس کو بیان کیا نبی نے اس کو بیان کیا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ دنیا کے اندر آنا اور جو ان کے آنے کی حکمت ہوگی اس کی بہت ساری حکمتیں ہوں گی انہیں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہوگی کہ جو یہودیوں کا اور نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی اس عقیدے کا ابتال اور اس عقیدے کا رد کرنا کہ تمہارا کہنا باطل ہے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت سے ان کو اٹھا لیا آسمان پر اور ان کے شبی ان کے ہم شکل کسی کو لوگوں نے کسی کو لوگوں نے قتل کر دیا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو نوز اللہ قتل کر دیا جبکہ عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے تو ان کے اس عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اللہ ابراہم دوبارہ دنیا کو دنیا کے اندر اس کو بھیجے گا اور جو ہمارا اور آپ کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر آئیں گے اس عقیدے کی تصدیق ہوگی کیونکہ قرآن سے چیز ثابت ہے وہ ان علم وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اللہ ابرم نے فرمایا وہ امن اہل کتاب اللہ قبل موتی جتنے بھی اہل کتاب ہیں دنیا کے اندر وہ سب کے سب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ایمان لے آئیں گے ابھی ان کی موت نہیں ہوئی ہے دوبارہ دنیا کے جب آئیں گے دنیا کے اندر تب ان کی موت ہوگی سارے اہل کتاب ایمان لے آئیں گے ان کے اوپر یہودی ہو نسرانی کوئی نہیں بچے گا سب ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے اور زبردستی ایمان نہیں لے آئیں گے برادہ و رغبت اسلام قبول کریں گے خوشی سے اسلام کو قبول کریں گے وہ سارے کے سارے مسلمان ہو جائیں گے اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں دنیا میں کوئی کافر نہیں بچے گا مہدی اسلام کا زمانہ ہوگا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہوگا دجال کو قتل کر دیا جائے گا دجال کے قتل ہوتے ہی دنیا سے سارے جو خرافاتی لوگ ہیں جو سارے اہل کفر ہیں اور جو اہل شرک ہیں اور اس طریقے سے جو اللہ کے علاوہ کسی اور پر ایمان لانے والے لوگ ہیں دنیا سے ان کا صفایا ہو جائے گا ان کے دور میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا اور وہ بھی ایسے مسلمان رہیں گے جو پکے معاہد رہیں گے ایسے مسلمان جو شرک کرنے والے قبروں اور مزاروں پر جا کر کے سجدے کرنے والے بدعت اور خرافات کرنے والے شرک کرنے والے ایسے لوگوں سے بھی دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا ایسے لوگوں سے ایسے لوگ نہیں ہوں گے خالص معید ہوں گے اس لیے ان کے زمانے میں جو تفریق ہے وہ تفریق ختم ہو جائے گی آج جو بہت سارے نام ہیں مسلمانوں کے وہ سارے نام ختم ہو جائیں گے کیونکہ ان کا عقیدہ ایک رہے گا ان کا منہج ایک رہے گا ان کا ایمان ایک جیسا ہوگا اور اس طریقے سے ان کے طور طریقے میں عبادت میں کسی طرح کی کوئی بات نہیں ہوگی کوئی شرک اور کفر نہیں ہوگا یہ سارے امتیازات یہ سارے نام اس زمانے میں ختم ہو جائیں گے آج یہ نام ہے تفریح کے لیے پہچان کے لیے اور یہ ضروری ہے لیکن اس زمانے میں اس کی ضرورت باقی نہیں رہے گی لہذا سب ختم ہو جائے گا جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر کوئی نام نہیں تھا مسلمان صحابہ تھے جب مدینے کے اندر آئے مہاجرین بنے انصار بنے سب مسلمان تھے لیکن پہچان کے لیے کہ انصاری یہ مہاجرین ہیں تو پہچان کے لیے تفریق ہوتی ہے اس زمانے میں چونکہ کوئی شرک کرنے والا مسلمان باقی نہیں رہے گا کوئی اہل بدات نہیں رہے گا کوئی غلط عقیدے والا نہیں رہے گا اس لیے سب کا ایک نام رہے گا مسلمان اور اس کے علاوہ کسی اور کا کوئی نام نہیں رہے گا تو یہ ہفتے عیسیٰ علیہ صلاح السلام اللہ رب العالمین نے ان کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے اور بہت ساری خوبیاں اللہ رب العالمین کو عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کو یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں یہ ساری باتیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئیں اور یہ بھی بیان کیا گیا حدیث کے اندر کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے دنیا کے تو حج کرنے بھی جائیں گے وہ حج کرنے بھی جائیں گے عیسیٰ علیہ السلام اور حج کیسے کریں گے اس سے ہمارے نبی نے حج کیا کیونکہ ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق ان کا عمل ہوگا ان کا فیصلہ ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں ہوں گے اور مہدی اسلام کی امامت کو نماز پڑھیں گے اور دمشق کی جامع مسجد میں جامع عمومی دمشق جو سیریا کے اندر واقع ہے وہاں کے جامع جامع ایک جامع مسجد ہے جو بنو میہ کے لوگوں نے بنایا جس کا نام الجامع العموی آج بھی ہے اسی مسجد میں مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نظور ہوگا اور ہمارے بھی نے فرمایا کہ ان کی جو شکل ہوگی یا جو شکل ہے ان کی اور وہ بن مسعود ایک صحابی ہیں رضی اللہ عنہ ان کی شکل سے ان کی شکل ملتی جلتی ہوگی تو عیسیٰ علیہ السلام کا نظور ہوگا باقاعدہ یہ ہمارا ایمان ہے قرآن کا عقیدہ ہے مسلمانوں کا عقیدہ ہے اور اگر کوئی عقیدہ نہیں مانتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی تو وہ مسلمان نہیں ہے یہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو باتیں ہماری اللہ کی کتاب قرآن مجید کے اندر یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں وہ باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے بڑے اختصار کے ساتھ میں نے آپ کو بیان کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام نہ ازب اللہ اللہ کے بیٹے نہیں تھے نہ وہ رب تھے نہ تین خداؤں میں سے خدا اور ایک رب تھے یہ جو نصارہ ہیں ان کا عقیدہ یہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام یا تو یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے تھے نہ عزب اللہ یا تو یہ مانتے ہیں کہ وہ خود رب تھے خود معبود تھے اللہ تھے یا تو یہ مانتے ہیں کہ دنیا میں تین خدا ہیں ان میں سے ایک تھے ایک تو اللہ رب العالمین دوسرے عیسیٰ علیہ السلام تیسرے جبریل امین اور کچھ لوگ جبریل امین کے بجائے ہنستے مریم کو مانتے ہیں تو یہ جو تسلیس کا عقیدہ ہے کہ دنیا کا پیدا کرنے والا تین یا تین معبود ہیں یہ نسرانیوں کا عقیدہ یہ کفر اور شرک کا عقیدہ ہے اللہ ربان ان تمام چیزوں سے پاک ہے منزہ ہے اللہ کی ذات پاک نہ عزب اللہ اللہ رب کی کوئی اولاد نہیں ہے نہ اللہ کسی کا باپ ہے نہ کوئی اس کی اولاد ہے اللہ اللہ عہد اللہ سمد لم اللہ متحد اللہ صاحب اللہ العالمین نے نہ بیوی بنائی اور نہ اللہ العالمین کی کوئی اولاد ہے یہ عقیدہ رکھنا کفر کا اور شرک کا عقیدہ ہے یہ نصرانیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہیں یہی نصرانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت پر جشن ہیں کس بات پر جشن مناتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام اللہ کے بیٹے ہیں وہ پیدا ہوئے نعوذ باللہ من ذالک اس عقیدے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پر جشن مناتے اسی لیے علماء نے کہا ہے کہ ایسے مجلسوں میں شریک ہونا ایسے پروگرام میں جانا حرام ہے ناجائز ہے مبارکباد دینا سیلیبریٹ کرنا ان کے پروگرام میں شرکت کرنا تحفے تحائف لینا اور دینا یہ ساری چیزیں حرام ہے یہ اس پر علماء کا اجماع ہے امام القیم رحمۃ اللہ علیہ نے امام الطیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور اپنے اپنے زمانے کے بڑے بڑے معروف علماء نے باقاعدہ اجماع اور علماء کے اتفاق نقل کیا ہے کہ اسی مجلسوں میں شریک ہونا حرام کیوں حرام ہے تو کفر کی مجلس ہے یہ یا ایسے عقیدے کے ماننے والوں کی مجلس ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے نوز بلّہ یہ اس سے بڑا کفر اور کیا ہوگا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانے جو اللہ کے نبی اور رسول تھے اللہ رب العالمین کا کوئی بیٹا اور کوئی بیوی نہیں ہے یہ کفر اور شرک کا عقیدہ ہے لہذا ایسی مجلسوں میں ایسی پارٹیوں میں شرکت کرنا تحفے تحائف دینا گویا کہ عقیدے کو صحیح قرار دینا اور اس عقیدے کو صحیح قرار دینا کفر ہے یہ حرام ہے یہ یہ ناجائز ہے اس لیے علماء کا فتویٰ ہے کہ اسی مجلسوں کے اندر شریک ہونا قطام جائز نہیں ہے نہ تحفے دیے جائیں گے نہ تحفے لیے جائیں گے نہ سیلیبریٹ کیا جائے گا نہ اس کی مناسبت سے جو پروگرام ہوگا اس پروگرام کے اندر شرکت کیا جائے گا کیونکہ اس کے اندر شرکت کرنا کفر پر تعاون کرنا ہے اللہ و البر و تقوا ولا تعاون العدوان نیکی اور تقوا پر اللہ رب العالمین کا تعاون کرو اور جو اسم اور عدوان ہے ظلم اور زیادتی ہے سرکشی ہے باطل ہے اس پر کسی دوسرے کا تعاون نہ کرو لہذا اس میں شریک ہونا اس غلط عقیدے کی ترویج و اشاعت کرنا ہے اس میں شرکت کرنا اس عقیدے کو بڑھاوا دینا لہذا ایسا کرنا حرام ہے میرے بھائیوں شریعت کے اندر ایسا کرنا بالکل جائز نہیں ہے انسان اس کے اندر شریک نہیں ہو سکتا اگر انسان بہت زیادہ مجبور ہے کوئی تحفہ اس کی مناسبت سے دیتا ہے اور اتنا مجبور ہے کہ وہ نہیں کہہ سکتا ہے اگر وہ کچھ کہے گا تو لوگ اس کو نقصان پہنچائیں گے اس کے گھر کو جلا دیں گے اس کی دکان کو جلا دیں گے یا اس کی جان کا خطرہ ہوگا تو ان کے سامنے اس کو لے لے لیکن میرے بھائی اسے پھینک دے کیونکہ یہ باطل عقیدے کی بنیاد پر دیا جانے والا تحفہ ہے اور اس کو قبول کرنا گویا کہ اس کو اس کو یعنی اس عقیدے کو صحیح قرار دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نظر مانی تھی کہ بمانا جگہ پر جا کر کے میں اونٹ دبا کروں گا ہمارے نبی نے دو سوال کیا کہا کیا کبھی وہاں پر زمانے جاہلیت کے اندر کسی کی پوجا ہوتی تھی کہا کہ نہیں پھر پوچھا آپ نے کیا وہاں پر زمانے جاہلیت کا کوئی تیوہار اور ان کی کوئی عید ہوا کرتی تھی کوئی ان کا مذہبی تیوہار ہوتا تھا وہ کہا گیا کہ نہیں تو ہمارے نے کہا کہ اپنی نظر کو پوری کرو کوئی بات نہیں سوال یہ ہے کہ ہمارے بھی نے کیوں پوچھا کہ کیا وہاں کسی بدھ کی پوجا ہوتی تھی یا نبی نے سوال کیوں کیا کہ زمانے جاہلیت میں کافروں اور مشرقوں کا مذہبی تیوہار تو وہاں کوئی نہیں منایا جاتا تھا یہ ان کا مذہبی تیوہار ہے اگر مذہبی تیوہار مذہبی عید ہوتی تو مانوی علیہ وسلم ان کو منع کر دیتے کہتے نہیں جائے اس کے اندر جا کر کے جانور دبا کرنا کیونکہ ان کا مذہبی عید ہے ان کے مذہب سے تعلق ہے یہ لہذا مذہب کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں اس میں کوئی حرض کی بات نہیں ہے بچے کی ولادت ہوتی اس کے یہاں اگر وہ آپ کو مٹھائی کھلا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے گھر میں کھانا کھلا دے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایسے ہی آپ کو دعوت لے لے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے آپ کھا سکتے ہیں یا اس کا پروموشن ہوا کمپنی کے اندر وہ خوشی میں آ کر کے مٹھائی دے رہا کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق اس کے دین سے نہیں ہے اس کا تعلق اس کے دھرم سے نہیں ہے اگر اس کے دھرم سے تعلق ہوگا مذہبی عید ہوگی تو اسی صورت میں اس کے اندر شریک ہونا حرام ہونا جائے اس پر تمام علماء کا فتویٰ باقاعدہ موجود ہے تمام علماء کے اقوال موجود ہیں لہذا اس کے اندر انسان شریک نہیں ہو سکتا ہے حرام ایسا شریک ہونا ایسے لوگوں کی مجلسوں کے اندر گویا کہ باطل عقیدے کی ترویج اور اس باطل عقیدے کو ماننا ہے اس کو صحیح سمجھنا ہے اور یہ حرام ایسا کرنا تو یہ جو عید عید بنائی جاتی ہے حضرت عیس علیہ السلط کی ولادت کے نام پر یہ سراسر باطل اور اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تین سو سال کے بعد یا چار سو سال کے بعد چار سو سال کے بعد لوگوں نے یہ بنانا شروع کیا اور ان کے زمانے میں کچھ بے تین عقیدے کے لوگ تھے جو مشرق تھے بدھوں کی پوجا کرنے والے تھے ان کو دیکھا دیکھی ان لوگوں نے اس کام کو شروع کیا یہی آپ دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اندر بھی یہی چیز ہوئی ہمارے نبی کے وفات کے تین سو سال کے بعد ہمارے نبی کی ولادت پر لوگوں نے جشن مانانا شروع کیا کن سے لیا نصارہ سے لیا نصارہ نے کن سے لیا تھا مشرقوں سے لیا بے زنتین سے لیا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے آسمان پر اٹھائے جانے تک چار سو سال تک ان کی ولادت پر کوئی جشن نہیں منایا گیا کچھ نہیں کیا گیا یہ چار سو سال کے بعد لوگوں نے شروع کیا وہی معاملہ نبی کے ساتھ بھی لوگوں نے کیا ہمارے نبی کے فات کے تین سو سال کے بعد نبی کی محبت کے نام پر لوگوں نے عید میلاد النبی منانا شروع کر دیا جشن مانا شروع کر دیا یہ غیر مسلموں کی تقلید غیر مسلموں کی تسلیم اور مصابیت نصارہ کی مصابیت کے اندر یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں اور ایسا اس لیے ایسا کرنا حرام ہے نہ یہ جائز ہے نہ وہ جائز ہے دونوں شریعت کے اندر حرام ہونا جائز ہیں کسی کی بھی ولادت پر جشن منانا ہمارے نبی سے پہلے ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول دنیا کے اندر آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی نبی کی ولادت پر جشن منایا نہیں منایا ہمارے نبی نے لہٰذا ایسا کرنا حرام ہے یہ نبی سب سارے نبیوں کا دین ایک تھا سارے نبیوں کا دین ایک تھا سب کی شریعتیں الگ الگ تھیں لیکن سارے نبیوں کا دین ایک تھا لیکن کسی نبی نے ہمارے نبی نے کسی نبی کی عادت پر کچھ ایسا نہیں منایا لہٰذا جو منایا جاتا ہے کہ میرے بھائیوں یہ حرام ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی عادت پر یہ کفر کا عقیدہ ہے لہذا اس کے اندر شریک ہونا یہ حرام ہونا جائز اور ایک بات اور آخری بات میں ذکر کروں وہ یہ کہ میں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہمارا جو عقیدہ ہے قرآن الحدیث کا جو عقیدہ ہے ہم مسلمانوں کا جو عقیدہ ہے ہم ہم نے اس کو بیان کیا عیشا علیہ السلام پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے جتنے بھی نبی دنیا کے اندر آئے تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے لا و بین حد من, من رسلی اللہ کے رسولوں کے درمیان ہم کوئی تفریق نہیں کرتے ایمان لانے میں ایمان لانے میں ایمان لانے میں سب برابر سب پر ایمان لایا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے ہمارے نبی تک جتنے نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے سب پر ایمان لانا واجب اور ضروری ہے ایک نبی کے انکار تمام نبیوں کا انکار اگر ہم ایک نبی پر ایمان نہیں لائیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی نبی پر ایمان نہیں لائے کیونکہ سارے نبیوں کا بھیجنے والا اللہ رب العالمین ایک نبی کا انکار گوئے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کا انکار ہے اور اللہ کی بات کا انکار کرنا کفر ہوتا ہے اس لیے تمام نبیوں پر ہمارا ایمان ہے حضرت موس علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور جتنے بھی نبی اور رسول دنیا کے اندر آئے سب پر ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو انسانیت کی ہدایت اور رشد کے لیے رہنمائی کے لیے توحید کے لیے شرک اور کے قلاقمہ کے لیے اللہ رب اللہ نے ان کو دنیا کے اندر بھیجا اور انہوں نے اللہ نے ان کو پیغام جو دیا اللہ نے جو ان کو مشن دیا اس پیغام اور مشن کو دنیا کے اندر کامیابی کے ساتھ پہنچانے کے بعد دنیا سے چلے گئے یہ ہمارا ایمان ہے اور بھی کے بارے میں ایمان لیکن اہل کتاب ہمارے ایمان کو نہیں مانتے ہمارے ایمان کو نہیں مانتے وہ کہتے کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہیں رکھتے کیونکہ ہمارا ایمان ان کے ایمان کے مطابق نہیں ہے ہمارا ایمان قرآن سنت اور حدیث اور قرآن کے مطابق ہے اللہ نے جو بیان کیا نبی نے بیان کیا جو میں نے اختصار کے ساتھ حضرت حضی علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا وہ ہمارا ایمان عقیدہ ہے ہم حضرت حضط علیہ السلام کو نوز بلّہ کلوڑا ہاں، اور باخرب بار نوز بلّہ اللہ کے بیٹا نہیں مانتے اللہ کے بیٹا ماننا کفر مسلمان ہی باقی نہیں رہے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا ان کے علاوہ کسی بھی کو بھی اللہ کا بیٹا مانے گا وہ ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے وہ کہتے کہ یہ جو مسلمان ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ان کا ایمان نہیں ہے وہ جبکہ ہمارا ایمان ہم تو یہاں تک کہتے ہیں اگر عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا کوئی انکار کر دے اگر چمان نبی پر اس کا ایمان مسلمان نہیں ہو سکتا وہ وہ مسلمان نہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہ مانے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ پر اس کا ایمان ہمارے نبی پر ایمان آخرت پر ایمان تقدیر پر ایمان جنت اور جہنم پر ایمان تمام چیزوں پر اس کا ایمان ہے لیکن حضرت علیہ السلام پر ایمان نہیں وہ مسلمان نہیں ہے وہ کافر ہے وہ یہ ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ اتنا بڑا ایمان اور عقیدہ ہونے کے باوجود بھی اہل کتاب ہمارے ایمان کو نہیں مانتے کو نہیں مانتے اس لیے کہ ہمارا ایمان ان کے مطابق نہیں ہے ان کے مطابق ہوگا تب ہمارا ایمان مانیں گے وہ مانیں گے ہمارا ایمان ان کے مطابق نہیں ہے تب وہ ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے جب ان کے طریقے سے ایمان لے آئیں گے جیسے ان کا ایمان ہے کہ اللہ کے بیٹے ہیں نہ باللہ اللہ یا یہ کہ وہ تسلیس کا عقیدہ کی تین خدا میں سے ایک خدا ہے یا وہ رب ہے یا اس طریقے سے اللہ ان کو سولی پر چڑھا دیا یا یہ ان کو سولی دے دی گئی یا ان کو پھانسی دے دی گئی ان کی موت ہو گئی قتل کر دیا گیا یہ سارا عقیدہ جب ایمان لائیں گے تب وہ مانیں گے کہ ہاں آپ کا ایمان ہے ورنہ ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے ہمیں ان سے اپنے ایمان کو تسلیم کروانے کی ضرورت بھی نہیں ہے تسلیم کروانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں جس کے لیے بات میں نے پیش کی ہوئی یہ ہے کہ ہمارے اوپر بھی الزام ہے کہ ہم اولیا کو نہیں مانتے ہم بزرگوں کو نہیں مانتے ہمارے اوپر الزام ہے کہ ہم اولیا کو نہیں مانتے بزرگوں کو نہیں مانتے لیکن وہ ایسی ہے جیسے ہمارا علیہ السلام پر ایمان ہے اہل کتاب ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتے ہم اولیا کو مانتے لیکن اولیا کو رب نہیں مانتے اولیا کو مشکل کشا نہیں مانتے اولیاء کو اولاد دینے والا دنیا کا نظام چلانے والا نہیں مانتے اولیاء کو بگڑی بنانے والا نہیں مانتے اولیاء کو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نئے بندے دنیا کے اندر پیدا ہوئے اللہ کی شریعت کے مطابق عمل کیا دنیا سے چلے گئے لیکن وہ مشکل کشا نہیں تھے وہ ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا ہمارے بھی نے اپنی بیٹی فاطمہ سے فرمایا کہا جو کچھ مانگ لو دنیا کے اندر جو اللہ نے مجھے مال دیا ہے ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے اپنی پھوپھی صفیہ سے فرمایا اور اس طریقے سے پورے قریش کے لوگوں سے فرمایا کہ اللہ نہیں آ سکیں گے کوئی کام نہیں آ سکیں گے تمہارا عمل ہی تمہیں نجات دے گا جہنم سے ہم تمہارے کچھ کام نہیں آ سکیں گے ہمارا ایمان ہے اولیاء پر بزرگوں پر اللہ کے نیک بندوں پر ایم کرام پر ایمان ہے کہ اللہ کے نیک بندے تھے اور اللہ نے ان سے بہت کام لیا لیکن ہم اس طریقے سے نہیں مانتے جیسے یہ لوگ مانتے جو قبروں کی پوجا کرتے جو اللہ کے ساتھ لوگوں کو شریک چڑھاتے اور اس طریقے سے ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے اس طریقے سے ہمارا ایمان نہیں اس لیے ہمیں کہتے یہ گستاخی رسول ہیں یہ گستاخی اما ہیں یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں یہ اولیوں کے گستاخ ہیں میرے بھائیوں ہم اولیوں کے گستاخ نہیں ہیں ہم اولیوں کو مانتے ہیں لیکن تمہارے عقیدے کے مطابق نہیں کیونکہ تمہارا عقیدہ شرک کا عقیدہ تمہارا عقیدہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز چیز کے مالک نہیں وہ عالم الغیب نہیں ہمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے علاوہ کون عالم الغیب ہو سکتا ہے ہمان نبی کے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غز عہد کے موقع پر بدعا فرمائی نام لے لے کر کے بدعا فرمائی کہا کہ اللہ تعالیٰ تو ان کو ہلاک کر دے ان کو فلاں کو ہلاک کر دے فلاں کو ہلاک کر دے اللہ ابراہم نے فرمایا لئی صلاح کا میرا شاہی اللہ رب اللہ نے اے نبی تجھے کسی چیز کا اختیار نہیں ہے اللہ ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے اللہ ان کے توبے کو قبول بھی کر سکتا ہے اللہ انہیں ہدایت بھی دے سکتا ہے تمہیں کسی چیز کا اختیار نہیں ہے یہ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر نازل فرمایا آئے کریمہ یہی لوگ جن کا نام لے لے کر کے ہمارے نبی نے بدعا فرمائی تھی فتح مکہ کے موقع پر ایمان لے آئے مسلمان ہو گئے وہ سب کے سب لوگ جن کے اوپر ہمارے نبی نے بدعا فرمائی وہی ہمارے نبی ابو طالب کے لیے کتنی کوشش کی کتنی محنت کی کہ کہ وہ مسلمان ہو جائے ان کی تمنا اور کوشش تھی لیکن مسلمان نہیں ہو سکے توفیق دینے والا رب العالمین اللہ توفیق دینے والا ہے آپ ہادی برحق تھے لوگوں کی رہنمائی کرنے والے صحیح راستہ دکھانے والے تھے لیکن توفیق دینے والا اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے بدعا کی گئی اسلام قبول کر لیا لوگوں نے اور ابو طالب کی ایمان کے لیے کتنی خواہش تھی آخر وقت گئے ان کے پاس کہا چپکے سے کلمہ پڑھ لو ہم قیامت کے دن تمہاری سفارش کریں گے لیکن کلمہ پڑھنا ان کو نصیب نہیں ہوا اللہ تعالیٰ جس کو توفیق دینا چاہے اللہ توفیق دینے والا یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے اس لیے ہمیں گستاخ رسول مانتے اس لیے ہمیں گستاخ اولیا مانتے جیسے اہل کتاب کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں ہے حضرت عیسیٰ کو نبی و رسول نہیں مانتے جب کہ ہم مانتے ہیں ہم تو یہاں تک کہتے جو ان کو نبی رسول نہ مانے وہ کافر ہے لیکن ہمارے ایمان کو تسلیم نہیں کرتی وہی معاملہ یہاں بھی ہے میرے بھائی ہو کہ لوگ ہمیں گستاخ کہتے ہیں کہتے وہ تم الیوں کو نہیں مانتے ہم الیوں کو مانتے لیکن الیوں کو رب نہیں مانتے الیوں کو اولاد دینے والا نہیں مانتے ولیوں کو ہم جو ہے دنیا کا نظام چلانے والا نہیں مانتے مشکل کشا حضرت روا نہیں مانتے یہ ہمارا عقیدہ اولیا ہی کیا نبیوں کو بھی حضرت روا نہیں مانتے ان کو بھی مشکل کشا نہیں مانتے اللہ وہاب ہے وہی مستر کی بےکس کی دعا سننے والا وہی پریشانیوں کو دور کرنے والا وہی دنیا کا نظام چلانے والا وہی سب کا اولاد دینے والا وہی پریشانیوں اور بیماریوں کو مصیبتوں کو دور کرنے والا اور کوئی نہیں دنیا کے اندر اللہ نے اختیار کسی کو نہیں دیا لہذا یہ اختیار اگر کسی کو دیا جائے گا اور یہ کہا جائے گا جو نہ مانے وہ گستاخی کرتا ہے گستاخی ہمیں منظور ہے لیکن اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے اللہ کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے نبی کی شان میں گستاخی نہیں کر سکتے نبی کی شان میں گستاخی کرنا کفر ہے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا قتل ہے لیکن تمہاری جو گستاخی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے نبی کے ساتھ ہے نبی کی سنتوں کو چھوڑ دینے والے نبی کی حدیثوں کو چھوڑ دینے والے عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اندر آئیں گے لیکن ہمارے نبی کی شریعت کے مطابق عمل کریں گے نبی کی حدیث کے سامنے اپنی بات نہیں رکھیں گے وہ اپنی بات چھوڑ دیں گے وہ آج ہمارا حال کیا ہے نبی کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں نبی کا عمل سنایا جاتا اور لیکن ہماری حدیثوں کو چھوڑ دیا جاتا نبی کی باتوں پر عمل نہیں کیا جاتا یہ کون سی نبی کی تقریب ہے یہ کون سی نبی کی عزت ہے کہ نبی کی حدیثوں کو بالائے تار رکھ دیا جائے اور امتیوں کے قولوں کو جو حدیث کے خلاف ہو قرآن کے خلاف ہو اسے قبول کر لیا جائے اس سے بڑی اور توہین کیا ہوگی یہ نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام لیکن پھر بھی شریعت کے مطابق اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے نبی کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے موسیٰ علیہ السلام آ جائیں ان کو بھی نبی کی تباہ کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا لیکن آج نبی کی حدیثیں سنائی جاتی ہیں بخاری مسلم کی حدیث سنائی جاتی قرآن کی حدتیں سنائی جاتی لیکن لوگ اس پر عمل نہیں کرتے یہ نبی ہیں اپنی شریعت کو چھوڑ دیں گے کتنا بڑا درس ہے ہمارے لیے میرے بھائیوں کتنا بڑا اس کے اندر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے لیکن کن کے لیے جن کے پاس عقل و دماغ ہے جو ہدایت چاہتے ہیں جو رہنمائی چاہتے ہیں ان کے کے لیے اس اندر بڑی بڑی نصیحتیں موجود ہیں تو یہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں ہمارے عقیدے کے مطابق اور نسرانیوں کے عقیدے کے مطابق کون ہیں ہمارا عقیدہ وہی ہے جو قرآن حدیث کا عقیدہ ہے جو سلم ساری کا عقیدہ ہے اور وہ عقیدہ نہیں ہمارا ہے جو اہل کتاب کا یہود و نصارہ کا عقیدہ ہے اس لیے میرے بھائیوں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسولوں میں سے ایک رسول تھے آئے دنیا کے اندر چلے گئے یہاں سے دوبارہ پھر دنیا کے اندر آئیں گے چالیس سال دنیا کے اندر رہیں گے ان کی طبی موت ہوگی جیسا کہ میں نے بیان کیا اور اس کے بعد ان کو پھر زمین کے اندر دفن کر دیا جائے گا اللہ رب العامین ہم سب کو توحید پر قائم رکھے اللہ تعالی ہمارے ایمان اور عقیدے کی صلاح فرمائے اللہ رب العامین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں عمل کرنے کی توفیق دے نبی کی حدیثوں پر کرنے کی توفیق دے اللہ تعالی ہمیں ہر شرک سے ہر بدعت اور خرافات سے اللہ رب ہم سب کو محفوظ رکھے امین بارک اللہ علیہ فلقان کو ملایا تو ذکل حکیم ان کریمر کمر